اے میرے رب بے بتوں نے بہت لوگ باقاعد دیے تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنی والا مہربان ہے